اگر مسلمان رب کے ساتھ وفادار ہوتا مسجد اقسا یہودیوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور بندوقیں اٹھانے والوں کس لیے تم نے بندوقیں اٹھا رکھی ہیں اور وردیاں پہننے والوں کس کے لیے وردیاں پہن رکھی ہیں قبر سامنے ہے رب کی مسجد اقسا میں یہودی کی آزام گونج رہی ہے اگر تمہیں رب کے ساتھ وفاداری ہوتی تم صلاح الدین ایوبی بنتے تم منافق نہ بنتے کی قدر تم نے رب کا حق نہیں پہچانا اس لیے مسجد چن گئی مسجد چلی گئی رب کی بابری مسجد چلی گئی وہاں مندر بنا دیا گیا ایڈوانی اپنے خداؤں کے ساتھ وفادار ہو گیا مسلمان نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا مسلمانوں مجرم ہو رب سے تو مغرب